الصالحين یہ کتاب و توحید کا ایک بڑا اہم باب ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اولاد آدم کا زیادہ تر جو کفر کا سبب ہے یعنی اولاد آدم زیادہ تر جو کفر کا شکار ہوئی یا اپنے دین کو چھوڑ دینے کے جرم میں مبتلا ہوئی اس کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے نیک لوگوں کے بارے میں غلو اختیار کرنا یہ کسی بھی شے کے تعلق سے غلو اختیار کر لینا یہ زیادہ تر لوگوں کی گمراہی کا اور ان کے کفر کا سبب بنتا ہے یہ باب کیا ہے غلو غلو کی حقیقت اور غلو کے نقصانات غلوب کا لغوی معنی زیادتی کسی چیز کا بڑھ جانا یا کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا آج کل عربی میں ایک لفظ غلام استعمال ہوتا ہے اس کا معنی مہنگائی کیونکہ مہنگائی سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ غلا اور غلو ایک ہی مادہ ہے کسی بھی شے کو اس کے مقررہ حد سے بڑھا دینا یہ غلو کہلاتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کی گمراہی کا سبب غلو اختیار کر لینا قرار پایا ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ شیطان کو جو پہلا دروازہ ملا شرک کا جال پھینکنے کے لیے اور لوگوں کو مبتلا شرک کرنے کے لیے وہ دروازہ غلو کا اس سے قبل وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑی ترکیبیں استعمال کرتا رہا ہوگا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا اور یہ اس کا پہلا مدخل ہے کہ اس نے غلوب کا وار کر کے سب سے پہلے لوگوں کو مبتلا شرک کی ہے جیسا کہ آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی تو غلوم کیا ہے کسی بھی شے کو کسی بھی انسان کو اس کی مقررہ حد سے بڑھا دینا جیسے کوئی انسان نیک ہے صالح ہے آپ اسے اس کی مقررہ سے بڑھا کر اس میں باللہ الوحیت کی صفات پیدا کر دی یہ تو مشکل کشائی پر قادر عبادت کے لائق اور یہ تو مدد طلب کرنے کے لائق ہے استغاثہ کے لائق فلاں غوث اعظم ہیں ہے بڑا مشکل کشا ہے حالانکہ یہ انسانوں کی حدود نہیں ہے یہ اولاد آدم اس کی ایک مقررہ حد مشکل کشائی دستگیری حاجت روائی یہ ساری صفات اللہ رب العزت کی تو اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بندوں میں الوحیت کے صفات پیدا کرنا یہ غلو ہے اور یہ شیطان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جسے استعمال کر کے وہ زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور دین سے خارج کرتا ہے شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کر کے ہمیں چکنہ رہنے کی نصیحت دی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے تعلق سے غلوب کا شکار ہو جائیں اور پھر گمراہی کے ایک ایسے دروازے میں داخل ہو جائیں جس سے باہر نکلنا ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل اور اگر ایک انسان باہر نکلنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو اس وقت تک بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور شیطان اس کے عقیدے کو اس کی توحید کو مکمل بگاڑ کے رکھ دیتا ہے تو کوئی بھی شے جیسے طواف بیت اللہ کا حق اللہ تعالیٰ نے جو ایک حد مقرر کی طواف کے لیے وہ بیت اللہ اس کے علاوہ کسی شے کا طواف جائز نہیں نہ کسی قبر کا نہ کسی درخت کا نہ کسی پہاڑ کا بلوچستان میں کوہ مراد ہے لوگ اس کا طواف کرتے ہیں آج کل سیون میں طواف ہو اور جس کا طواف لوگ کرتے ہیں وہ طواف کے تعلق سے غلوم کا شکار ہے طواف ایک شرح حد ہے جو مخصوص ہے بیت اللہ کے ساتھ بس کسی اور شے کا طواف کریں گے وہ غلو ہو کیا آپ نے اس شے کو اس کی مقررہ حد سے بڑھا دی کسی شخصیت کو آپ کہیں کہ فلاں پیر عالم الغیب ہے کوئی انسان عالم الغیب نہیں آپ نے اس شخصیت کے بارے میں غلو اختیار کر لی کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے کندھوں پر پورے دین کی عمارت کھڑی کر دی یہ شخص جو بھی کہے گا جو فتویٰ دے گا وہ قابل قبول ہو اس کا ہر قول قابل قبول جیسا کہ بہت سے اصحاب مذاہب بہت سے آئمہ کے بارے میں اس غلوب کا شکار ہو چکے کسی نے پورے دین کی عمارت امام کو حنیفہ رحمہ اللہ کے کندھوں پر کھڑی کر دی کہ ان کا قول ہر قول واجب القبول اور کسی قول کو چھوڑنا جائز نہیں بلکہ ان کے ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے فلاں تو ربینہ اعزاد علام رب قول حنیفہ کہ جو شخص امام کو حنیفہ کے کسی ایک قول کو چھوڑ دے اس شخص پر دنیا میں موجود ریت کے ذروں کے برابر لانت اس سے بڑا کوئی غلوب ہو سکتا جس شخصیت کی ہر بات واجب القبول ہے وہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم یہ درجہ کسی اور کو دو گے وہ غلوب ہوگا جو شواف حضرات ہیں انہوں نے پورے دین کی عمارت اپنے امام امام شافی کے کندھوں پر قائم کر دی ان کا ہر فتوا ہر قول واجب القبول یہ مقام تو اللہ کے گارے پیغمبر کا ہے اور وہ مقام آپ کو اللہ نے دیے الذین آمن عطی اللہ باطی الرسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت فرض ہے اللہ تعالیٰ کے فرض کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کسی اور کی پیروی فرض قرار دی نہیں دی آپ ایسا کریں گے تو اس شخصیت کے بارے میں آپ نے غلوب اختیار کی اور یہ گمراہی ہے یہ غلو کفر ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الہدایت تو کل قرآن جو ہماری کتاب ہدایہ ہے فقہ کی کتاب یہ قرآن جیسی یہ درست ہے یعنی بندے نے ایک کتاب لکھی وہ کتاب اس کتاب جیسی ہو سکتی ہے جو رحمان نے نازل فرمائی جناب ہدایہ قرآن جیسا یہ غلو جو مرتبہ قرآن کا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب کو حاصل نہیں اور یہ مقام اگر کسی اور کتاب کو دو گے تو اس تعلق سے آپ نے غلوم کا شکار کیا غلوب کا ارتکاب کیا کسی قبر والے کو پکار پکارنا اللہ کا حق کلے تو اللہ اللہ کو پکار یہ اللہ کا حق اور یہ مقام آپ کسی اور شخصیت کو دے دیں زندہ ہو مردہ ہو اس شخصیت کے تعلق سے آپ نے غلوب کا مظاہرہ کیا ہے اور غلوب کا ارتقاب کیا تو غلوب وہ سب سے بڑا شیطان کا ہتھیار ہے جسے وہ استعمال کرتا ہے اور آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا ہے ان کا اسلام ان کا ایمان ان کا عقیدہ سب کا ستیہ ناش کرتا ہے انہیں کفر کی وادی میں دھکے غلوم کو پہچانیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں وقوج اللہ و جل اللہ تعالیٰ کا فرمان یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کر اپنے دین میں غلوف نہ نہیں یہ نہیں کا معنی دے رہے اس کا معنی غلوب حرام یہ خطاب کس کو ہے اہل کتاب اہل کتاب دو قوم ہیں یہودی اور عیسائی ان دونوں قوموں نے یہودیوں نے عیسائیوں نے دونوں نے غلوم اختیار کیا تھا اور شیطان پوری طرح ان دونوں قوموں پر غلوب کا وار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا عیسائیوں کا غلوب کیا تھا علیہ السلام کے بعد ان کو عیسائیوں نے اللہ بنا دیا نوز الہ کا درجہ دیا کچھ نے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا یہ بولو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں تو ایک انسان کو ایک شخصیت کو انہوں نے وہ مقام دیا جو مقام اس کا ہے ہی نہیں السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ وہ الہ ہے تو اہل کتاب اپنے دین میں غلوم نہ یہود کا غلوم کیا تھا یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو گھٹایا بلکہ نعوذ باللہ یہودی کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کی پیدا الزنا تو ایک شخصیت کو ایک قوم نے اتنا بڑھایا کہ ان کو اللہ قرار دے دی اسی شخصیت کے مرتبے کو ایک قوم نے اتنا گھٹایا کہ نعوذ باللہ انہیں الزنا آیا یعنی عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھانے کا مظاہرہ کیا وہ افراد اور یہودیوں نے جو ان کا مقام اور مرتبہ گھٹایا وہ تفریح غلو جیسے افراد میں ہوتا ہے ویسے تفریح میں بھی ہوتا ہے کسی کے مقام کو اونچا کر دینا جس کے وہ لائق نہیں یہ بھی غلو ہے اور کسی کے مقام کو گرا دینا گٹا دینا یہ بھی غلوم کسی کے مقام کو بڑھا دینا بھی غلوم ہے اور کسی کے مقام کو گھٹا دینا بھی غلوم وہ ہلو افراد میں ہے اور یہ ہلو تفریح میں اس لیے دین اسلام جو ہے اس کے محاسن میں یہ بات شامل ہے کہ یہ اعتدال کا دین نہ اس میں افراد ہے نہ اس میں تفریح نہ اس میں غلوب افراد کی شکل میں ہے اور نہ غلوب تفریح کی شکل میں یہودیوں نے افراد میں بھی غلوب کیا تھا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہ بھی غلوب یہ خطاب تو اہل کتاب کو ہے کہ اپنے دین میں غلوم نہ کرو مخاطب اہل کتاب ہے لیکن مراد پوری دنیا یہ کتاب مجھ سے بھی ہے آپ سے ہر شخص سے کہ اپنے دین میں غلوم نہ کرو یہ غلوب مہلک ہے تباہ کن برباد کن ہے غلوب سے بچو نہ کسی شے کو اس کے مقام سے اونچا کرو اور نہ کسی شے کو اس کے مقام سے گرانے کی کوشش یہ حقیقت غلط اسلام دین اعتدال دین اعتدال نہ اس میں افراد ہے نہ تفریح ہم نہ عیسائیوں کے افراد کو مانتے ہیں نہ یہودیوں کی تفریح کو مانتے ہیں نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد الزنا تھے بلکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے متولد ہوئے اور اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کے شرف سے نوازا نہ ہم انہیں ان کے مقام سے اونچا کرتے کہ ان کو الہ کا منصب دے دیں کہ وہ اللہ نعوذ باللہ نہیں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول یہ وسطیت اور یہ اعتدال دین اسلام جس قوم نے غلوب اختیار کیا وہ گمراہی کا شکار ہے خارجی ان کا غلوب کیا ہے کہ ایک شخص ایک گناہ کر لے کافر ہو جائے اسلام سے خارج اور کفر میں داخل غلوب گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ کافر نہیں ہوتا اس کے لیے توبہ کا موقع موجود وہ توبہ کر کے پاک صاف ہو سکتا ایک طرف مرجے ان کا غلوم کیا ان کا غلوم تفریح میں کہ انسان کلمہ پڑ لے پھر جو مرضی گناہ کرے کوئی نقصان نہیں ہو یہ کلمے کے ساتھ کسی معصیت کا کسی گناہ کا کوئی نقصان نہیں اس قدر تفریح ہمارا عقیدہ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر تھا اعتدال پر تھا روافظ جناب علی بن نبی طالب کی اتنی تقریب کی کہ ان میں الوحیت کے اوساف پیدا کر دی اور اس کے مقابلے میں شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ اور بڑے بڑے صحابہ کے حق میں اس قدر تفرید کا مظاہرہ کیا کہ نعوذ باللہ انہیں دین سے خارج کر افراد اسلام افراد کے بھی خلاف ہے تفرید کے اور دونوں چیزیں غلو کسی شے کے بارے میں آپ افراد اختیار کر لیں وہ بھی غلو وہ زیادتی کی طرف غلو اور کسی شے کے بارے میں تفریح اختیار کر لیں وہ بھی غلو ہے اور وہ کمی کی طرف گئی اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے غلوب سے روکا یا اہل کتاب لا تغلو فی دین کو اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو اے عیسائیوں تمہارا غلوب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے انہیں ان کے مقام سے بڑھانا یہ غلوب اور باطل غلط ہے کفر ہے رہے یہودیو تمہارا غلوب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تم نے گھٹایا اور نعوذ باللہ ان کو ورد النا قرار دیا دونوں غلوم باتیں افراد میں بھی اور تفریح میں پھر صحیح یہ حدیث جو ذکر ہو رہی ہے یہ صحیح بخاری ہے بلکہ یہ قول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا جو کہ نبی رضوان کے چچا زاد بھائی تھے حبر امت دین کے فقیر اور قرآن کے مفسر نبی رضوان کے انتقال تک ان کی عمر پندرہ سال تھی بلوغت کے قریب تھی لیکن چھوٹی عمر ہونے کے باوجود آپ سے بڑا علم حاصل کیا بڑا علم اور پوری زندگی علم کی خدمت کی اور دعوت اور تعلیم اور تزکیہ اور تربیہ یہ کام انجام دیتے رہے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک فرمان کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ نوح کی آیت ہے وقال لا تذرن تذرن ولا ولا سواع ما تعالیہ ما اللہ تعالب نور علیہ السلام کی قوم کے افراد نے کہا کہ اپنے الہوں کو اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑنا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا وہ معبود کون ہے وہ یہ پانچ صالحین نیک لوگ ود سوا یہود اور نسل انہیں نہیں چھوڑ یہ ہمارے معبود ہیں ہمارے الہ ہیں حالانکہ یہ پانچوں انسان تھے نیک لوگ تھے صالحین تھے بلکہ عرب کے جو مشہور قبیلے ہیں ان میں سے ہر ایک کا کسی مشہور قبیلے سے تعلق تھا سوا اور اور اور یہود نصر یہ ان کے نام تو قوم نوح کے لوگوں نے کیا کہا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا یعنی ان صالحین کو ان نیک لوگوں کو اپنا معبود قرار دیا یہ غلوم اور یہ شیطان کا پہلا چنانچہ عبداللہ بن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں فرماتے ہیں ہاتھ ہی جو پانچ نام ہیں یہ قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام قوم نوح کے نیک لوگوں کے نام فلم جب یہ پانچوں فوت ہو گئے پانچوں کا انتقال ہو گیا اوہ شیطان علاقوں میں تو شیطان نے قوم کی طرف یہ وہی کی مانا بس بسا کیا ان کے اندر یہ بس بسا پیدا کیا انل سے وہ الا مجال سی ہم اللہ سی کان رجل سونفی ہے انصاب کہ تم لوگ ان پانچوں لوگوں کی محبت میں گرفتار تمہارے دلوں سے ان کی یاد مٹتی نہیں ہے تو ایسا کرو جو ان کی مجلسیں تھیں جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے تاکہ ان کی یاد ہمیشہ تازہ رہے وہاں ان کی شکلوں کے مجسمے بنا مانا ان کے فوٹو بڑے بڑے وہاں گاڑ دے انصاف نصب کی جمع ہے اور نصب کا مانا مٹی سے بنا ہوا مجسمہ تیار کرنا کسی انسان کی شکل کسی انسان کو سامنے بٹھا کر جو اس کے چہرے کے خد و خال ہے اس کے مطابق مٹی کا مجسمہ تیار کر نسل کہہ رہا تو شیطان نے کہا کہ تم ان لوگوں کو بلا نہیں پا رہا تمہارے دلوں میں ان کی محبت تو ایسا کرو کہ یہ محبت ہمیشہ قائم رہے تازہ رہے اور کل تم نہیں ہوگے ہو سکتا ہے تمہاری اولادیں ان کو بھول جائیں تو ان کی ایک یادگیری کے لیے ان کے مجسمے بنا لو اور جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی جگہ مجسمے کھڑے کر دو اور قائم کر دو یہ شیطان کا پہلا بار اس سے قبل شیطان اللہ کے بندوں پر شرک اور کفر کا وار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اس نے قتل کروائے کابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا قتل کروائے اس آدم علیہ السلام سے وہ دانا چلوانے کا گناہ کروایا لیکن شرک اور کفر کا وار نہیں کر سکتا اسے موقع ہی نہیں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام کی بے تک دس صدیوں کا دور ہے ایک ہزار سال ان ایک ہزار سالوں میں شیطان پوری کوشش کے باوجود کفر نہیں کروا سکا اور شرک نہیں کرا سکا پوری دنیا اسلام پر تھی اور توحید پر تھی اسے موقع ہی نہیں مل سکا شرک یا کفر کرانے کا اب یہ پانچ نیک لوگ جو فوج ہوئے اور اس نے دیکھا لوگوں کی تعظیم کہ لوگ ان کی کس قدر تعظیم کر رہے ہیں اور کس قدر ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں انہیں بھلا نہیں پا اب شیطان کو موقع مل گیا اس نے اس محبت میں کمی نہیں کی اس محبت میں غلو پیدا کی اضافہ کرنے کی کوشش اور اضافہ کرنے میں کامیاب ہو یہ اس کی چالاکی اور ذہانت اس نے یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت ختم کر دو ناتا توڑ دو کہ فوت ہو چکے اسے معلوم تھا کہ یہ وار کامیاب نہیں ہو سکتا یہ کہا کہ جو تم محبت کرتے ہو اس محبت کو اور قائم رکھنے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے تیار کرو اور جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی جگہ مجسمے کھڑے کر دو تاکہ جب بھی تم آؤ جاؤ تو ان کو دیکھو تقریب اور بڑھ جائے یاد ان کی تازہ رہے اور کبھی تم ان کو فراموش نہ کر سکو ہو سکتا ہے کل تمہاری اولادیں آئیں بیٹے پوتے وغیرہ آئیں وہ ان کو فراموش کر بیٹھیں اور ان کی محبت مفقود ہو جائے متروب ہو جائے یہ ہے شیطان کا بات شیطان لوگوں کو عمل سے روکتا نہیں ہے بلکہ اس عمل کو اپنی طرف سے سجا کر پیش کر جو کہ کھولو اس لیے شیطان کے مکر سے بچو آج بھی لوگ زیادہ تر جو گمراہی کا شکار ہیں وہ غلوم کی بنا غلوم کی بنا مثلا شیطان کسی کو عمل سے نہیں روکتا عمل کرو روکتا ہے پاس کو لیکن کچھ افراد ایسے بھی ہیں ان کو عمل سے نہیں روکتے عمل مگر اس عمل میں اپنی سجاوٹیں پیدا کر کے جو لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ہوتی ہیں ان کو غروب پر ڈال دیں جس کو آپ بدر کہتے ہیں بہت سے عمل ثابت نہیں وہ اس کے مساوس اس کی اختراع ہے اس کی سجاوٹ ہے مثلا شب معراج یہ قیام ثابت نہیں اب لوگوں کے دل میں معراج کا احترام داخل کیا اور اس رات لوگوں کو جگانے پر اور نفل پڑھنے پر آمادہ کر لیا یعنی ایک عمل کو بڑھا کر عمل کی محبت میں اضافہ کر کے ایک ایسے غلوم کی صورت میں جو کہ روا روانہ شعبان کی پندرہویں رنگ شب برات اس میں جو افعال انجام دیے جاتے ہیں ثابت میں رات کو جاگنا دن کو روزہ رکھنا قبرستان جانا پکوان حلوے مانڈے پکا کر تفصیل کر دیکھا کہ یہ لوگ اس عمل پر آمادہ ہے تو اپنی سجاوٹیں اس عمل میں داخل کر دی لوگ خوش ہیں خوب عمل ہو رہے حالانکہ بدرت ہے اور غلو تو آج بھی یہی ہتھیار شیطان استعمال کرتے کچھ لوگوں کے دلوں میں نفر پڑھنے کی محبت مغرب کے بعد چھ نفر سلاد الابین کے نام سے لوگ پڑھتے ہیں بڑے شوق سے جستجو سے لیکن ثابت ثابت نہیں نہیں بلکہ نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ سلاد حین ترمز الفصال جو ابا کی نماز ہے سلاد الابین یہ اس وقت ہوتی ہے جب گرمی کی شدت سے بکری کے بچے کے بال جل جائے ظہر کی نماز یہ سرات یہ ایک قول کے مطابق چاش کی نماز گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے آپ پڑھیں وہ وقت بھی گرمی کی شدت کا ہوتا یہ اوابین کی نماز مغرب کے بعد سرات الاوابین کے نام سے چھ نفل پڑھنا ثابت ہے عمل کا غلوب ہے نیکی کا غلوب ہے اہل کتاب اپنے دین میں غلوب نہ کرو یہ غلوب اعتقادی بھی ہے عملی بھی ہے لسانی بھی ایک بندہ زبان سے بھی غلوب اختیار کر سکتا ہے عقیدے سے بھی غلوب اختیار کر سکتا ہے اور عمل سے بھی غلوب اختیار کر سکتا ہے دیکھیں شیطان کا وقت یعنی قوم نوح وہ شرک کرا ہی نہیں سکتا اسے کوئی دروازہ ملا ہی نہیں کوئی راستہ ملا ہی نہیں اب اس کو مل گیا کہ پانچ لوگ پانچوں لوگ جگہ بعد دیگر فوت ہو گئے اور لوگ ان کی محبت میں اترا اب شیطان نے وہ محبت ختم نہیں کی صالحین کی محبت اگر ختم ہو جائے یہ بھی گناہ ہے صالحین سے محبت کرنا فرق ان کی دشمنی گناہ ہے تو شیطان نے اس محبت کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی محبت کو بڑھانے کی کوشش اور یہ بڑھانا بڑھا کر ایسی حد پر لے گیا جو حد غلوب ہو گئی اور کفر اور شرک کا باعث چنانچہ ہوا کیا لوگوں نے کہا میں بنا ان کے فوٹو بنا اور جو مجالس ہیں ان مجالس میں وہ فوٹو لگا دیں تاکہ ہم آتے جاتے ان فوٹو کو دیکھیں یسموں کو دیکھیں اور ان کی محبت زندہ رہے بلکہ اور دوبالا ہوتی جائے یہ انہوں نے قبول کر لیا مگر ان لوگوں نے ان مجسموں کی پوجا نہیں کی پوجا نہیں کی پوجا نہیں کی لیکن ان سے محبت کرتے رہے ان مجسموں کی صورت میں ان تصویروں کی صورت پھر ایک دور آیا یہ لوگ ختم ہو گئے ان کی اولادیں آ گئیں پودے پڑ پودے آ گئے اور شیطان نے بس مزہ یہ کیا کہ تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے اچھا ہم بھی کریں باپ دادا کے دین کو کون چھوڑ اب یہ شرک یہ شرک کی داستان شرک کی تاریخ ہے پہلے اس کائنات میں توحید تھی اور دس صدیاں توحید رہی اور پھر شیطان نے غلوم کے راستے سے لوگوں کو مبتلا شرک کیا اور کفر میں دکھے غلوب غلوم محبت میں غلوم اس کا معنی تصویر انتہائی خطرناک چیز ہم اسی لیے تصویر سے روک اللہ کے پیارے میں فراہمی بھی نہیں اشد الناس عذاب یوم القیام اللہ دین ظاہر خلق تھا اشد الناس عذاب یوم القیام المصورون قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصورین کو اور نبی اسلام کا فرمان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے میرے بندے یہ تو نے تصویریں بنائی ساری تو نے بنائی ہے اور تیری بنائی گئی ما خلق تو ان کو زندہ کرو زندہ کر کے دیکھو پھر جان چھوٹی زندہ کر سکتے روح گھوم سکتے یہ خطرناک عمل وہ جی علماء ان کی تقریریں ان کے دروس بھائی ایک طرف ایک فلمی ہیرو ہے اس کی تصویر کا وہ ببال نہیں ہے جو ایک عالم یا بزرگ کی تصویر دیکھیں نا یہ تصویریں صالحین کی بنی تھی کسی فلمی ایکٹر کی نہیں بنی تھی صالحین اور لوگوں نے صالحین کی محبت میں غلو پیدا کی اور ان کی عبادت کر ڈالی ایک تقدس کسی تصویر کو دیکھ کر جو پیدا ہوتا ہے وہ کسی ہیرو کی تصویر پر نہیں ہوتی کسی کھلاڑی کی تصویر پر نہیں ہوتی کسی ہیروئن کی تصویر تصویر پر نہیں ہوتی بلکہ تقدس کی فضا کب قائم ہوتی ہے بزرگ ہو عالم ہو یا کوئی نیک بندہ ہو اس کی تصویر آپ دیکھیں گے تو ایک تقدس کا نظریہ آپ کے اندر آئے گا اور وہ تقدس آگے چل کر شیطان کا ایک مؤثر ہتھیار بن سکتا ہے جو آپ کو ایک ایسی عقیدت میں دھکیل دے جو عقیدت شرک جو کفر میں داخل ہو چنانچہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا ان کے مجسمے بناؤ اپنی مجلسوں میں وہ رکھو وہ سب محاب اور انہیں ان کا نام بھی دو یہ مجسمہ کس کا ہے یہ ود کا ہے یہ سوا کا ہے یہ یہ کا یہ یعوق کا اور یہ نثر کا نام بھی وہ دو تاکہ مجسمے ناموں کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہ لوگوں نے ایسا کی محبت ہے اور شیطان کے مشورے کو مان لیا شیطان اگر یہ کہتا کہ ان سے محبت نہ کرو لوگ نہ مانتے شیطان نے کہا محبت کرو مگر اس میں اور اضافہ کرو ان کی تصویروں کی صورت جو کہ ہے غلوب کا پہلا زین ہے فلم تو اب ہیں عبداللہ بن گئے مگر ان کی پوجا نہیں ہوئی ان لوگوں نے بنائے تصویریں بنائی مگر ان کی پوجا نہیں کی حتیٰ حالانکہ ادا ہی کر حتیٰ کہ جب وہ لوگ بھی مر گئے اور فنا کا شکار ہو گئے منوسی علم اور ان کے تعلق سے حقیقی علم بلا دیا گیا دل تو آگے چل کر ان کی عبادت اور ان کی پوجا شروع ہو گئی جنہوں نے مجسمے بنائے جب تک وہ تھے علم موجود تھے یہ لوگ تعظیم کے لائق ہیں عبادت کے لائق نہیں جب یہ لوگ بھی مر گئے تو علم مٹ گیا اور اگلی جو نسل تھی آنے والی انہوں نے ان کی عبادت شروع کی اس کا معنی یہ ہے عقیدے کی سلامتی عقیدے کی سلامت علم کے ساتھ علم اگر مٹ جائے گا تو عقیدہ تزلزل کا شکار ہوگا پھر غلو بھی ایسے افراد بھی تفریح بھی شیطان جہل کی بنا پر اپنے بڑے مؤثر حملے کرتے اور علم علماء کے ساتھ جب تک یہ پانچ سال ہی موجود تھے لوگوں نے شرک نہیں کیا یعنی علماء موجود صالحین موجود شیطان کامیاب ہو ہی نہیں ہاں یہ لوگ چلے گئے یعنی علماء چلے گئے اب شیطان کو مدخل مل گیا داخل ہونے کا راستہ مل گیا اس لیے علم علماء کے ساتھ علماء سے تعلق ان کی صحبت ان سے محبت اور ان کی دوستی ایک بڑا قابل قدر نقطہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جس بستی میں عالم نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرق وہاں سے نکل جاؤ اور ایسی بستی میں ڈیرا ڈالو جہاں عالم موجود ہو تاکہ اسے عقیدہ سیکھو عمل سیکھو اپنی عبادت کے جو طور طریقے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق وہ سیکھو اور وہاں شیطان کو باہر کرنے کا موقع نہیں ملتا جب تک یہ پانچوں علماء موجود تھے شیطان باہر نہیں کر سکے ہاں، ان کے جانے کے بعد تو آہستہ آہستہ علم مٹ گیا تو شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے اپنا سجایا ہوا راستہ ان پر پیش کر کے ان پر داخل کر کے بالآخر ان کو مبتلا شرک کر دیا وقال ابن القیم میں ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں بہت بڑے اصلی مرزا ہیں تقریباً ہر فن میں ان کی کتاب موجود ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ رحم اللہ کے شاگرد اور آٹھویں صدی ہجری کی شخصیت اور صنف جو علماء میں سے بڑا اونچا ان کا مقام ہے اور بڑے ایک نفیس انداز سے انہوں نے دینی مسائل شرعی مسائل پیش کیے ہیں بڑی عمدہ مزاحتوں کے ساتھ اور انتہائی وقی قسم کی تفصیلات کے ساتھ ان کا قول ہے ہیں قول غیر واحد صلف ہے کہ بہت سے علماء صلف کا قول ہے لما آکف آکافا قبور ہے جب یہ لوگ مر گئے یہ پانچوں سال ہیں مر گئے لوگوں نے ایک کام اور کیا کہ ان کی قبروں کو نہیں چھوڑا اتنی ان کی یاد آتی تھی اتنی محبت تھی کہ ان کی قبروں کو نہیں چھوڑا قبروں پر بیٹھ جاتا شیطان نے کہا ٹھیک ہے بیٹھا یہ بھی میرا ایک مدخل انہیں قبروں کا مجاگر بنا دیا صحیح لگے رہو ان ہی سے محبت کا یہ بھی ایک تھا قبروں پر آؤ بیٹھو اور قبر جو ہے یہ مرکز ہے گمراہی اگر قبر سے تعلق صحیح ہے تو ہدایت کی اساس ہے اور اگر تعلق میں خرابی ہے تو شرک اور کفر کا ذریعہ ہے اور یہ مجاورت قبر کا مجاور بننا قبروں پر بیٹھنا اس قبر والے کی محبت میں یہ شرک کی تمہید ہے اور شیطان کا مدخل گویا ان لوگوں کے فوت ہونے کے بعد شیطان نے دو کام کرا ایک مجسمہ تھا دوسرا قبروں کی مجاورت اور یہ دونوں راستے جاتے ہیں کس طرف شرک کے دونوں راستے توحید کے مناظر تو کو والا قبور لوگ ان کی قبروں پر آ کر بیٹھ گئے تماثیل ہو پھر ان کے فوٹو بنا لیے سب الامر پھر کچھ ہی وقت گزرا فعبدو آنے والی نسلوں نے ان کی عبادت شروع کر دی یہ بھی ایک راستہ یعنی قبروں کے تعلق سے گمراہ کرنا یہ شیطان کا بڑا اہم ہی آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شریعت کے نظام قبور کی مخالفت کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طور شرک میں مبتلا ہے کسی نہ کسی قبر کیا ہو کچی ہے قبر کیا ہو سطح زمین کے برابر ایک آدھ بارش اٹھی ہوئی ہو تاکہ محسوس ہو کہ یہ خبر لوگوں کو علم ہوگی یہ خبر یہ شریعت کی ہدایت جن لوگوں نے قبروں کو پختہ کیا یہ شریعت سے بغاوت شریعت سے بغاوت قبروں کو اونچا کیا ہے شریعت سے بغاوت شریعت کہتی ہے قبر پہ کچھ نہ لکھو جاؤ جا کر دیکھو کیا کچھ لکھا یہ شریعت سے بغاوت ہاں قبرستان کی زیارت کرو اور جو دعا کرو وہ قبر والے کے لیے کرو ہم زیارت کرتے ہیں اور دعائیں اپنے لیے مانگتے ہیں فلاں حاجت فلاں ضرورت شریعت نے کہا قبروں پر چراغا نہ چراغا بھی ہوتا کہ پھول چڑھانا چادریں چڑھانا یہ شرک کی بھیانک شکل اور یہی لوگ مبتلا شرک ہوتے ہیں نظام قبور میں شریعت کی مخالفت کرنے کے لیے اور شیطان کے پاس یہ بڑا قوی قسم کا ہتھیار اس کو استعمال کرتا کہ قبر پر دیے کیوں جلا رہے روشنی کیوں کر رہے تاکہ قبر والا خوش ہو کہ فلاں شخص آئے اور میری قبر پر چراغاں کیا روشنی تاکہ وہ خوش ہو پھول کیوں نشاور کر رہے تاکہ قبر والا خوش ہو کہ فلاں میرا چیز اس نے میری قبر پر پھول چڑھا اس کا کیا مانا کہ قبر والا جس کا جسم بٹی چکا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی قبر پر کیا ہو اس کو غیر کا کہ قبر والا باہر کے حالات کو جائے اس وقت چراغاں ہو رہا ہے اس وقت دیے جلائے جا رہے ہیں اس وقت جناب چادیں چڑھائی جا رہے مانا قبر والا جان حالانکہ وہ کچھ نہیں جانتا تو ایک مردہ شخص کے لیے علم غیب کا یہ شرک ہے یہ بھیانک قسم کا شرک اچھا دوسری بات قبر والے کو خوش کیوں کرنا ہیں یہ دیے جلا کر چراغاں خوش کیوں کرنا چاہتے تاکہ وہ خوش ہو کر ہماری حاجتیں پوری کر ہماری بگڑی سنوار دی معنی عقیدہ کیا ہوا کہ قبر والا غیب بھی جانتا ہے باہر کے احوال بھی جانتا ہے اور حاجتیں پوری کرنے پر بھی قادر ہے یعنی ایک حرام عمل کئی حرام عملوں پر قائم بدترین شرک کی صورتوں پر قائم ایسا شرک جو ربوبیت الوحیت بلکہ و صفات ہر قسم کے شرک کا راستہ یہ شیطان کے دو ہتھیار یعنی قوم نوح کو ایک تو اکسایا محبت میں اضافے کو اور وہ ان کی مورتیاں بنا تصویریں بنا اور ان تصویروں کے آگے چل کر عبادت شروع کروا دی اور دوسرا یہ کہ اگر ان کی قبروں پر نہیں آؤ گے نہیں بیٹھو گے تو محبت ختم ہو جائے گی روزانہ آؤ بیٹھو قبروں کو دیکھو اسی طرح اس نے قبروں کی مجاورت شروع کرا دی اور لوگ قبروں کے مجاور بن گئے اور یہ بھی شرک کے صادر ہونے کا ایک ذریعہ بن گیا یہ شیطان کے دو ہتھیار دو مدخل جو سب سے پہلے اس نے آزمائے اور لوگوں میں کفر و شرک داخل کرنے میں کامیاب ہو وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتروني كما أطرت النصار ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے متفق علیہ روایت ہے اور اس کے راوی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تو النصار اپنا مری مجھے میرے مقام سے مت بڑھاؤ جو میرا مرتبہ اور مقام ہے اس مقام تک مجھے محدود رکھو مجھے میرے مقام سے اونچا نہ کرو کیسے جیسے عیسائیوں نے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو ان کے مقام سے بڑھا دیا ان کے مقام سے بڑھا دیا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے اللہ کا بیٹا بھی کہا اور الہ بھی کہا معبود بھی کہا ایسا تم نہ کر انا عبد فقول عبد اللہ و رسول میں اللہ کا بندہ ہوں میرا ذکر جب بھی کرو تو ان دو القاب کے ساتھ کرو عبد اللہ اللہ کا بندہ و رسول رسول اللہ اللہ کا رسول یہ دو میرے محاسن میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول نہ تو مجھ میں الوحیت کے کہ لوگ آ کر میری پوجا کریں میری قبر کی مجاورت کر کے سجدے کر ہر کس اللہ کا بندہ ہوں عبد اللہ اور رسول اللہ ہوں اللہ کا رسول اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑا شرف اور اللہ کا رسول ہونا بہت بڑا شرف کوئی شرف رسول اللہ کے شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کے رسول کی جو بھی شان ہے جو مرتبہ اور مقام سب اس لیے کہ آپ رسول اللہ سب اس لیے کہ آپ رسول اللہ آپ قیامت کے دن گناہ گاروں کی شفاعت کریں بالکل صحیح کیوں کیوں کہ آپ رسول اللہ آپ کی شفاعت سے اللہ تعالی بندوں کا حساب شروع کریں کیوں کیونکہ آپ رسول آپ وہ شخصیت ہے جن کی سب سے پہلے شفاعت سنی جائے گی اور قبول کی جائے گی کیوں کیونکہ آپ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کو ایک مقام حاصل ہوگا جو کسی اور شخصیت کو حاصل نہیں ہوگا اور وہ ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ کا وہ قرب جو کسی اور کو حاصل نہیں اتنا اللہ کے قریب ہوں گے یہ قرب کسی اور کو نصیب نہیں یہ مقام محمود مقام محمود کیوں کیوں کیا آپ اللہ کے رسول آپ کی حدیث ہے انا آدم ولا فخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری اولاد آدم کا سردار ہوں اور فخر کی بات نہیں پوری اولاد آدم کے سردار کیوں ہیں کیوں کیا آپ اللہ کے رسول یہ سارا شرف جو ہے وہ مقام رسالت کی بنا پر ہے رسول اللہ ہونے کی بنا پر تو آپ نے فرمایا کہ تم میرا مقام بڑھانے کے لیے ایسے القاب اختیار کرو جو غلوب بن سکتے ہیں اور کفر اور شرک کا باعث بن سکتے ہیں مجھے عبداللہ کو مجھے رسول اللہ کو رسول اللہ کہہ دیا تو ساری شان اسی کے تابع رسول اللہ کے تابع رسول اللہ اگر نہیں مانا تو کچھ بھی نہیں مانا نہ میں معبود ہوں نہ میں الہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں نہ میں نور ہوں قدر نور میں نور اللہ اللہ کے نور سے آپ نور یعنی بڑی عقیدہ کا ہے نہیں جو میرا مقام اس مقام پر قائم رکو غلوم نہ کرو تم سے پہلی قوموں کو غلوب نے تباہ و برباد کر دیا تھا اور ان کو شرک کفر کی وادی میں داخل کر دیا تھا فقول و عبداللہ رسول میرے بارے میں جب بھی کہو اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول رسول اللہ اگر مان لیا تو میری ساری شان کو مان لی اس شان میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں قیامت تک ایک ہی شخصیت رسول اللہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتا باقی بھائی یہ کالی کملی اور کالی زلفیں روشن چہرہ اس میں بہت سے لوگ شریف یہ آپ کا مقام نہیں ہے آپ کا مقام مقام رسالت رسول اللہ مانے یا اللہ کیسے مانے عطی اللہ و عطی الرسول میرے رسول کی اطاعت کر کے کیونکہ رسول کیا ہوتا ہے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک رابطہ اور نمائندہ یہ رسول یہ پوری خلق جو ہے عالم انسانی عالم جد اللہ تعالی نے ان سب کی طرف ایک نمائندہ اپنا بھیجا وہ نمائندہ رسول اللہ ہے رابط رابط کا مانا بندوں کو جوڑنے والا بندوں کو ملانے والا کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ مخلوق کو ملانے والا کس کے ساتھ خالد کے ساتھ یہ رابط یہ رسول اللہ ان کے پیروکار بیٹھے اصل تمہاری تلاش یہی ہے کہ اللہ تک کیسے پہنچے رسول کا دامن پکڑ رسول رابط رابط اللہ دربت المخلوق بالخالق جو جوڑتا ہے اور ملاتا ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ اس کو پکڑ رسول کو رسول مان لیا سب کچھ حاصل رسول اللہ نہیں مانا جو مرضی آپ کا شان بیان کرو کہو کوئی فائدہ نہیں اصل مقام مقام مقامی تو آپ نے فرمایا مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھا میں اللہ کا بندہ ہوں مختار کل نہیں اللہ کا بندہ ہوں مٹی سے پیدا ہوا اپنی ماں کے پیٹ سے متولد ہوا اللہ کا نور نہیں عالم الغیب نہیں میرے اندر الوحیت اور ربوبیت کے اوصاف نہیں ہیں یہ سارے اوصاف اللہ ذات ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول تبھی تو ایک حدیث میں نبی اسلام کا فرمان ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شخص گواہی دے اللہ ایک ہے اور گواہی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول اور گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول اور گواہی دے کہ جنت اور جہنم حق ہے اور گواہی دے کہ سارے نبی حق ہیں اللہ رب العزت اسے جنت میں ضرور داخل کرنا تو اس میں دو شخصیات کے نام گواہی دے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور گواہی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دونوں اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کسی اور نبی کے بارے میں اتنا غلو اختیار نہیں کیا جتنا غلو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور محمد الرسول رسول کے بارے میں اختیار کیا تبھی اس حدیث میں دو انبیاء کے نام عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے غلو پیدا کیا اور محمد الرسول رسول کے بارے میں خود ان کے ماننے والے پیروں انہوں نے غلوب اختیار کیا کچھ تو یہاں تک ہے کہ وہی جو مستبی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ کل تک جو عرش پر تھا اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا وہ اللہ مصطفیٰ بن کر مدینے میں ہوتا یہ غلو بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توہین حیران ہو مصطفیٰ کو کیا لکھوں خدا لکھو یا خدا کا خدا ہے جس کا بھی یہ شعر اس پر کروڑ ہاتھ لانتے ہلو اور یہ عقیدہ کفر دیکھیں شیطان اس غلوم کا وار اختیار کر کے کس طرح لوگوں سے کفر بھی کروا رہا ہے اور شرک بھی کروا رہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیم کو نہیں مانتے جن کے بارہ میں قلوب کا شکار ہو وہ کیا فرما فروا رہا رسول میں تو عبد اللہ ہوں اور رسول اللہ ہوں میرے بارے میں عقیدہ جو میرے بارے میں عقیدہ رکھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول جنت حق ہے جہنم حق ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ضرور جنت کا داخلہ عطا رہا زیادہ تر غلوم ان دو انبیاء کے بارے میں اختیار کیا اس لیے حدیث میں انہی دو انبیاء کے ایک اور حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم الغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلو سے بچو ایاکم یہ کلمہ تحذیر ڈرایا جائے بچایا جائے بچو بل غلوب غلوب سے بچو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ان کو غلوب نے تباہ کر دیا یعنی قوموں کی ہلاکت کی داستان غلوب کچھ قوموں نے غلوب اختیار کیا افراد نے شخصیتوں کو ان کے مقام سے بڑھا دیا کچھ قوموں نے غلو اختیار کیا تفریح جو شخصیتوں کو مقام تھا اس مقام کو گرا دیا افراد اور تفریح دونوں میدانوں میں غلو ہوا اور وہ قومیں تباہی بربادی کا شکار ہوئی تمہیں یہ بات سمجھائی جا رہی کہ غلوب سے بچو کہ تم سے قبل قوموں کو غلوب نے برباد کر اور ایسا ممکن نہیں کہ وہ قومیں غلوب اختیار کر کے تباہ ہو گئے اور تم غلوب اختیار کر کے تباہ نہ ہو یہ ممکن نہیں یہ نہ سمجھو کہ ہم اللہ کے لاڈ لیں اللہ کے زیادہ پیار ہے نہیں یہ دین نظام چاہتا ہے نظام قانون قاعدہ اور ضابطہ اللہ کے پیارے اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے خلیل ہیں ٹھیک ہے لیکن قاعدہ کیا ہے برقد وہ قبل اشرخت اللہ اے حبیب تم بھی سن لو تم خلید اللہ ہو حبیب اللہ ہو لیکن اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہارے بھی ساری نیکیاں تباہ کر دوں گا اور برباد قاعدہ قاعدہ یہ نہ سمجھو کہ سابقہ قومیں غلو اختیار کر کے برباد ہو گئی اور ہم بچ جائیں گے ہر کسی نظام اور قانون ایک اللہ تعالی کسی بندے کی محبت سے مجبور نہیں کسی بندے کل انی اخاف ان سے و ربی عذاب یوم عظیم اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں تو جو آخرت کا عذاب ہے جہنم کا اس کے لپیٹے میں میں بھی آ جاؤں پھر کس کے لیے آفیت بات عقیدے کی اس قاعدے اس ذات کی فرمایا کہ ایاکم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو غلو سے بچو تم سے پہلے جو سابقہ قومیں گزری انہیں غلو نے تباہ و برباد کر دیا یہ حدیث صحیح ہے مسلم احمد میں ترمزی میں ابن ماجن اور اس کے رابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آخری حدیث والے مسلم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حالک المتنطعون قالها ثلاثہ صحیح مسلم نے جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس امت کے بہت بڑے فقیر اور بہت بڑے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرنے والے اور آپ کے فرما بردار اور زبردست دین کے عالم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالانکہ متنطع لوگ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے متنطع متنطع وہ ہیں جو مسائل میں اپنی لچھے دار باتوں سے بال کی کھا لیتا ہے اپنی فصاحت کا اور بلاغت کا بھر لوگوں پر قائم کرے اور اس طرح زیادہ باتیں کر کے جس کو بال کی کھال اتارنے اس طرح غلوب کا راستہ لوگوں پر کریں متنط ہوئے یہ برباد ہو کہ دین بڑا سادہ ہے بڑا سادہ اور بڑا آسان ان دین یسرون لا راہ اللہ کوئی اس میں جبر نہیں کوئی مشکل نہیں یورید اللہ بکم بکم اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے مشکل نہیں چاہتا اور اس پر مستضاد کیا ہے اللہ تعالی اس آسان دین پر چلنا بھی آسان بنا دیتے یسر کا دل یوسر من یسر کا دل یوسر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے آپ کے لیے آسانی مہیا کریں گے کس لیے دل یوسرا اس آسان دین کے لیے دین آسان ہم اپنی توفیق سے اس پر چلنا بھی آسان بنا دیں دو آسان دو آسان بعد میں جلو اللہ کے بیر سوال کیے اخبر نے بھی اخبار یدخلنی جنت وہی واحد نہیں من اللہ یا رسول اللہ ایک عمل ایسا بتا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے فرمایا کہ لقد عظیم اے محاذ تم نے بڑا سوال کر ڈالا جن ایک ہی جملے جنت حاصل کرنا چاہتے جہنم سے بچاؤ چاہتے لقد سال تھا عظیم تمہارا سوال بڑا عظیم لیکن وہ نہ یسیر یسر آسان آسان بھی ہے کس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا دی تو دین خود آسان اور اللہ کی توفیق سے اور آسانی مل جائے اس دین پر چلنے کے لیے تو یہ دین کی ایک ایسی احساس ہے جو خانے کے کائنات کی رحمت کی غمازی کرتی ہے لیکن کچھ لوگ اپنی باتوں سے فلسفے ہیں مقفا مسجد عبارتیں پیش کرتے ہیں اور اب ایسے حلق سے آوازیں نکالتے ہیں اپنی بال بلادت کھال اتارتے ہیں وہ لوگ بھی غلوب کا راستہ کھولنے والے سادہ دین آسان دین اللہ تعالیٰ سے اس دین پر چلنے کی آسانی طلب اللہ تعالیٰ نے بچائے ہر وہ اسباب جو کفر اور شرک میں دھکیلنے والے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمیں آفیت عطا فرما دے اللہ تعالیٰ توحید خالص عطا فرما دے اپنی محبت عطا فرما دے اور اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما دے تاکہ یہ دونوں چیزیں اخروی کامیابی کا ایک عظیم توشہ اور سرمایہ ثابت ہوں بد توفیق ہو بےد اللہ تعالیٰ اقول خوری حالہ بس تخر اللہ باخل اللہ الحمد للہ رب العالمين